بھائیو یہ دستور ہے دنیا کا یہ نئی بات نہیں یہ قاعدہ یہ قانون ہے کہ جس کا کھانا اس کا نئی بات تو نہیں جس کا گاتے ہیں جس کا جو کھاتے ہیں اور گاتے ہیں اسے احسان خراموش تو نہیں کہتے جو کھائے بھی اور گائے بھی نہ اسے کیا کہیں گے بلکہ ہم سے پوچھیں جو کھاتے ہیں جو گاتے ہیں ان کا کھا کر ان کے گانے والوں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں دنیا میں بھی کہیں غلامان رسول کا جلسہ ہو تو نعرہ کیا ہوتا ہے نعرہ کیا ہوتا ہے ملاقات کرنی ہے کرنی ہے نا کہاں بھی لوگ بتاؤ جہاں دیکھو بھیڑ لگی ہے دیواروں کی جہاں دیکھو نعرے لگ رہے ہیں یا رسول اللہ کے سمجھ جانا اپنے والے اتر میں یوں پہچانے جائیں گے غلامان میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا کہ ہوگا ان کا نارا تیرام گرو کام رام جو حقیقی غلام رسول ہے حقیقی نام کا نہیں کام کا زبانی نہیں دل سے چاہے شہرت میں چاہے علم میں چاہے عمل میں کسی لحاظ سے بھی کتنا بڑا ہو جائے اگر وہ حقیقی عاشق رسول ہے اگر وہ سچا عاشق رسول ہے تو یہی کہے گا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں تیرا صدا ہاں، یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جب میں تیرا صدا ہاں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مدینے پاک کے اندر میری اے ہو عبادت ہے مدینے پاک کے اندر میری اے ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹا